بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء طالبات دوستوں اور ساتھیوں میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر 26 میں خوش آمدید کہتا ہوں ہم ایک پیراڈائم شفٹ لینے لگے ہیں اسپیڈ کے ریفرنس سے جو کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں شروع کیا تھا یہ تو میں نے آپ پہ بڑی اچھی طرح سے واضح کر دیا کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ میں کیونکہ ڈیٹا سیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرنا بھی ایک پرابلم ہے ان کو کیوری کرنا بھی ایک پرابلم ہے problem with reference to time کیونکہ جتنا بڑا سیٹ ہوگا اس کو پروسیس کرنے میں بھی تو اتنا ہی ٹائم لگے گا اس پروسیسنگ ٹائم کو گھٹانے کے لیے ہم نے ایک ہارڈ ویئر اپروچ کی بات کی تھی اور ہم نے ایکسپلور کیے تھے مختلف hardware architectures software architectures اس کے بعد میں نے آپ کو پیرلزم کی دو میتھڈالوجیز بھی بتائی تھیں آپ کو یاد ہے وہ مقصد یہ تھا کہ ہم جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان کے ساتھ ہم کیسے اسپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں کیسے اس کو امپروو کر سکتے ہیں that is a need for speed یہ نیڈ فار اسپیڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ریس لگانی ہے چونکہ مجھے پتا چلا کہ یہ کسی کمپیوٹر گیم کا بھی نام ہے نیڈ فار اسپیڈ قطن ایسی کوئی بات نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ پرفارمنس کو امپروو کیا جائے پرفارمنس یہ نہیں کہ ہم نے کوئی کوئی بینچ مارکس کو کراس کرنا ہے بلکہ performance when we have very large databases V L D B تو جب ہم نے ہارڈ ویئر کو استعمال کر کے پرفارمنس کو ہم نے امپروو کیا وہ ایک اسپیکٹ تھا اسپیڈ بڑھانے کا اور اس میں ایک چوری بھی مجھے آئی کہ میں پچھلے لیکچر کے آخری پوائنٹ کو زیادہ ایکسپلین نہیں کر سکا اگر وقت ملا تو میں اسے یقیناً ایکسپلین کروں گا بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب ہم ایک پیراڈائم شفٹ لے رہے ہیں چینج لے رہے ہیں وہ چینج کیا ہے کہ اب ہم انڈیکسنگ ٹیکنیک کو استعمال کریں گے مطلب یہ ہوا کہ ہم ٹیبلز کو اس طرح سے اس کے ساتھ کچھ اور ایڈیشنل انفارمیشن لگا دیں گے کہ اس کو سرچ کرنا بہت تیز ہو جائے گا آپ میری بات سمجھیں تو یہ انڈیکسنگ سے ہم سپیڈ حاصل کریں گے اس کے بعد کچھ اور بھی طریقے ہیں جو میں وقت آنے پہ آپ سے ڈسکس کروں گا تو آپ کو ریکوائرمنٹ سمجھ آ گئی کہ ہارڈ ویئر کے بعد ہم کچھ اور انٹیلیجنٹ طریقہ استعمال کریں گے سپیڈ حاصل کرنے کے لیے نیڈ فار سپیڈ آئیے آگے چلتے ہیں انڈیکسنگ کی ضرورت کیوں پڑی وائی ٹو انڈیکس ایک تو اسپیڈ جیسے میں نے آپ سے شروع سے کہتا آ رہا ہوں میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں آپ نے کبھی نہ کبھی اپنی ہارڈ ڈسک پہ فائنڈ یا سرچ آپریشن چلایا ہوگا جب آپ یہ لکھ دیتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی فائل چاہیے اور اس میں کیا کی ورڈ ہونا چاہیے پھر اس پہ آپ فلٹرنگ بھی کر لیتے ہیں ڈیٹ کے ریفرنس یا کسی اور پیرامیٹر کی بیس پہ اب جب سرچ سٹارٹ ہوتی ہے آپ کی ہارڈ ڈسک پہ تو وہ سرچ چلتی ہے وہ ایک ڈائریکٹری پہ جاتی ہے پھر اس کے اندر ڈائریکٹریز میں چلی جاتی ہے یا صرف انہی ڈائریکٹریز پہ سرچ پرفارم ہوتی ہے جس پہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوتا ہے جو بات اس میں آپ نے یقیناً آبزرو کی ہوگی کہ اس میں وقت لگ جاتا ہے اس میں چالیس پچاس سیکنڈ بھی لگ سکتے ہیں اس میں منٹ سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سرچ کے پیرامیٹرز کیا دیے تھے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو سرچ جو ہے جو آپ کی ہارڈ ڈسک جو کہ اتنی بڑی نہیں ہے جس میں اتنی زیادہ فائلز بھی نہیں ہیں اس میں بھی منٹ سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے میں اس کو کوانٹیفائی کرتا ہوں آپ کے لیے مثال کے طور پہ کہ آپ کے پاس جو سرچ میکنزم ہے وہ ایسا ہے کہ ایک سیکنڈ میں وہ ایک ملین فائلز کو پروسیس کر سکتا ہے ایک ملین اور ہر فائل کا سائز جو ہے ہم ازیوم کرتے ہیں کہ 5 کلو بائٹس ہے تو جب آپ اس میں ایک سرچ کے لیے کی ورڈ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف فائل کے نام کو نہیں سرچ کرنا بلکہ فائل کے اندر جا کے ان فائلز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جس میں کہ وہ کی ورڈ موجود ہے یہ میں نے فیئرلی آپٹیمسٹک قسم کے آپ کو ایک میجرز بتائے ہیں اور اگر آپ سمپل میتھمیٹکس کریں تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ this comes to about a throughput of five gigabytes per second آپ میری بات سمجھ رہے ہیں اس اس اسپیڈ کے ساتھ اب آپ کے لیے بڑا آسان ہے ملٹی پلائی کر لیں کہ آپ کے سسٹم میں کتنی فائلز ہیں اور آپ کو ٹائم پتہ چل جائے گا یہ بات سمجھ آئیے آپ کو اس سے جو آپ کی ایکچوئل جو سرچ ہو رہی ہوتی ہے اس سے سلو ہو رہی ہوتی ہے یہ یاد رکھیے گا اب ہم ایک سرچ انجن کی مثال لیتے ہیں مثال کے طور پہ جو دنیا کا سب سے بڑا یا موسٹ پاپولر سرچ انجن ہے آپ کو اس کا نام پتہ ہے اس نے اس وقت جو میں نے لاسٹ ٹائم چیک کیا تھا ایٹ بلین سے زیادہ پیجز کو انڈیکس کیا ہوا ہے ایٹ بلین سے زیادہ اب آپ کچھ سرچ پرفارم کرتے ہیں آپ ایک کی ورڈ دیتے ہیں اور اس پہ سرچ ہوتی ہے اگر وہ سیکوینشل سرچ ہو یعنی کہ ہر ریکارڈ کو چیک کیا جائے ہر اس پیج کو چیک کیا جائے جو کہ اس سرچ انجن نے انڈیکس کیا ہوا ہے اس پہ معلوم ہے ساتھیوں کتنا ٹائم لگے گا آپ اسی تھرو پٹ کو دیکھیں جو کہ میں نے آپ کو پی سی کے لیے بتائی تھی اس پہ جو ٹائم لگے گا اس تھرو پٹ کے ساتھ that comes to around sixteen hundred seconds سولہ سو سیکنڈ لگیں گے ساتھیوں اگر آپ سولہ سو سیکنڈ کو کنورٹ کریں منٹس کے اندر this to about twenty six minutes ایک بندے کے سرچ کرنے پہ ٹوینٹی سکس منٹس آپ کا کیا خیال ہے کوئی یوزر جو اس سائٹ پہ آئے گا چھبیس منٹ انتظار کرے گا کبھی بھی انتظار نہیں کرے گا چھبیس منٹ تو کیا وہ چھبیس سیکنڈ بھی انتظار نہیں کرے گا میری بات سمجھ رہے چھبیس سیکنڈ اگر اس کو آپ کسی طرح اور گھٹا کے دو سیکنڈ پہ لے آئیں تو آپ کا کیا خیال ہے جو اتنا پاپولر سرچ انجن ہے اس پہ ایک وقت میں ایک شخص ہوگا نہیں ہنڈریڈز میں ہوں گے تھاؤزینڈ میں ہوں گے ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈ میں ہوں گے اگر ان سب کے ٹائم کو آپ ایڈ کر لیں تو یہ تو گھنٹوں بن جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا انڈیکسنگ کی ضرورت ہے جی ساتھیو تو آپ کو یہ پتا چلا کہ جو سپیڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ مجبور کر رہی ہے انڈیکس کرنے کے لیے لیکن یہ صرف ایک ریزن نہیں ہے انڈیکس کرنے کا انڈیکس کرنے کے اور بہت سارے ریزن ہیں میں سارے ریزن تو آپ کو بتا نہیں سکتا یعنی کہ وجوہات ایکسپلین نہیں کر سکتا میں اگلے ریزن پہ آتا ہوں تو وہ جیسے جیسے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اس ریزن کا سگنیفیکینس کیا ہے کیوری کمپلیکسٹی اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم کیوریز کو دیکھتے ہیں یعنی کہ جو سوال آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس سے پوچھتے ہیں اور باری باری ان کیوریز کو دیکھتے ہیں اس سے آپ کو بات سمجھ آئے گی how many customers do I have in Karachi Karachi میں میرے کتنے کسٹمر ہیں آپ نے ایک سوال پوچھا اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کراچی میں جو میرے کسٹمرز ہیں انہوں نے اپریل کے مہینے میں کتنی ٹیلی فون کالیں کی تھیں یعنی کہ آپ نے کسٹمر ٹیبل کے علاوہ ایک اور ٹیبل کو بھی ایکسیس کیا ہے جس میں کال ریکارڈز پڑے ہوئے اب آپ یہ کہتے ہیں کہ how many customers in Karachi made calls to Multan during April یعنی کہ اب آپ جو جس ٹیبل کے ساتھ آپ نے جوائن پرفارم کیا ہے اس کے مزید کالمس کو بھی آپ دیکھنا شروع ہو گئے پھر آپ ایک اور کیوری پوچھتے ہیں وہ کیوری کیا ہے وہ کیوری یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں یہ جو کالز ہو رہی ہیں کراچی سے ملتان میں ان میں کون سا پیکج استعمال ہوا تھا پیکج کا مطلب کیا ہوا مثال کے طور پہ مختلف کمبینیشنس سروسز کی اور پیسوں کے ساتھ آفر کی جا سکتی ہیں کہ بھئی فار ایگزامپل کالنگ کارڈ کی مثال لے لیں کہ سو روپے والا کالنگ کارڈ ہے دو سو والا ہے تین سو والا ہے چار سو والا ہے پانچ سو والا ہے ہو سکتا ہے یہ جاننا چاہتے ہوں ڈسیزن میکرز کہ کون سے ڈینامینیشن کے کالنگ کارڈ زیادہ استعمال ہو رہے ہیں یا کس علاقے میں کون سے ڈینومنیشن کے کارڈ زیادہ بک رہے ہیں یا استعمال ہو رہے ہیں تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو نمبر آف ٹیبلز اس میں انوالو ہو رہے ہیں اور جو نمبر آف کالمز انوالو ہو رہے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کیوری کی کمپلیکسٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے آپ کو انڈیکسنگ کی ضرورت ہے لیکن اگر بڑے ٹیبلز کو جوائن بھی کیا جا رہا ہے تب تو آپ کو انڈیکسنگ کی پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے all the more reason to index اس لیے جو کیوری کی کمپلیکسٹی ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے انڈیکسنگ کی ضرورت کے اندر اگلا پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں میں آئیو بوٹل نیک مثال کے طور پہ آپ نے پروسیسنگ ٹائم کو گھٹانا ہے اس کے بارے میں تو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اگر ہمارے پاس فائنائٹ اسپیڈ والے انفینٹ پروسیسرز ہوں تو ہم بہت زیادہ کام جلدی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یا اگر ہمارے پاس فائنائٹ کیپیسٹی والے یا ایکسیس ٹائم والی میموری ہو اور انفینٹ نمبر میں ہو تو بہت ساری میموری کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ہارڈ ڈسک ہے جو ہارڈ ڈسک ہے آپ کی اس کو آپ پرفارمنس کیسے انکریز کریں گے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ہارڈ ڈسک ایک الیکٹرو میکینکل ڈیوائس ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں پلیٹرز ہوتے ہیں پلیٹرز گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو آپ ایک خاص اسپیڈ تک ہی گھما سکتے ہیں میکینکل چیز ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آرم کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی آپ کسی حساب سے ہی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ملٹیپل پلیٹرز لگا دیں گے ہارڈ ڈسک کی کیپیسٹی بڑھا دیں گے تاکہ کہ آپ سلنڈر کی صورت میں ایکسیس کر سکیں اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہارڈ ویئر کو تھرو کرنے سے یا زیادہ ہارڈ ویئر خریدنے سے آپ پروسیسنگ ٹائم کو تو گھٹا سکتے ہیں لیکن آپ نے ایم ڈیلز لا کو بھی دماغ میں رکھنا ہے لیکن جو آئیو کی باٹل نیک ہے جو کہ ہارڈ ڈسک کی اپنا الیکٹرو میکینیکل میکینزم ہے اس کا کیا کریں گے کیا کریں گے اس کا ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جتنا بھی ڈیٹا چاہیے تھا جو آپ ہارڈ ڈسک سے ایکسیس کر رہے تھے اس سارے ڈیٹا کو اٹھا کے مین میموری میں لے جائیں گے یہ آپ نہیں کر سکتے یہ آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ مین میموری کی بھی تو ایک کاسٹ ہے یہ تو نہیں میں نے کہا کہ مین میموری فری میں مل جاتی ہے اور اگر آپ مین میموری کو بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیں گے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سسٹم کی جو مین میموری کی قیمت ہے وہ آپ کے سسٹم سے بھی زیادہ ہو جائے ایسی حیرت کی بات نہیں ہے اس لیے باٹم لائن کیا ہے باٹم لائن یہ ہے انڈیکسنگ کرنے کی ضرورت ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ ایک اور ریزن آیا انڈیکس کرنے کا اگلے پوائنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انڈیکسنگ کا کانسیپٹ کیا ہے میں آپ کو ذرا کانسیپٹ سمجھاتا ہوں اور پھر آپ کو یہ بات بڑی کلیئر ہو جائے گی کہ انڈیکسنگ ایسے امپلیمنٹ کیسے کی جاتی ہے تو پہلے اس کے کانسیپٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ساتھیو انڈیکسنگ کا کانسیپٹ کیا ہے پہلے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ indexing is a physical thing اس کا آپ کا جو ماڈلنگ ہے یا جو لاجیکل تھنگ ہے اس سے تعلق نہیں ہے یہ ایک فزیکل چیز ہے ٹھیک ہے جی انڈیکسنگ دوسری بات جو آپ زین نشین کر لیں اچھی طرح سے سمجھ لیں وہ بات یہ ہے کہ جو پروگرامر ہے پروگرامر انڈیکس کے تھرو چیزیں استعمال کرتا ہے لیکن وہ پروگرامنگ میں اپنے کوڈ کے اندر یہ نہیں لکھ سکتا کہ میں نے کون سی طریقے کی انڈیکس استعمال کرنی ہے یہ استعمال کرنی ہے کہ یا یہ نہیں استعمال کرنی پروگرامر کے لیے انڈیکس ٹرانسپیرنٹ ہے ہاں جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے جو ڈی بی اے ہے اس کے کنٹرول میں ہے کہ انڈیکس اس نے کیسے بنانی ہے اور انڈیکس اس وقت کون سی چل رہی ہے پروگرامر انڈیکس کو چینج بھی نہیں کر سکتا اس کو صرف استعمال کر سکتا ہے انڈیکسنگ کی جو بھی ٹیکنیک استعمال کی جائے گی اس سے صرف ایک نتیجہ ہونا چاہیے اور جو ڈیزائربل ہے اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ جواب جلدی آنا چاہیے کم ٹائم میں جواب آنا چاہیے جواب غلط نہیں ہونا چاہیے جواب چینج نہیں ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ انڈیکسنگ ٹیکنیک اے استعمال کریں انڈیکسنگ ٹیکنیک بی استعمال کریں اور جواب فرق ہو جائیں یہ ایک سیریس ایرر ہوگا اب میں آپ کو انڈیکسنگ کا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے ایک انالوجی دیتا ہوں امید ہے کہ آپ کو اس سے بات سمجھ آ جائے گی مثال کے طور پہ آپ ایک بڑی لائبریری میں جاتے ہیں بڑی لائبریری کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی لائبریری جس میں بہت ساری کتابیں ہیں ہزاروں میں کتابیں ہیں آپ اس لائبریری میں گئے اور آپ کو ایک کتاب کی تلاش ہے آپ نے یہاں کی کتاب نہیں ملی اگر آپ اس طرح رینڈم کتاب سرچ کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کتاب شاید مل بھی جائے آپ کو لیکن ہو سکتا ہے آپ سرکلز میں ہی گھومتے رہیں تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سرے سے لائبریری کے کتابیں چیک کرنا شروع کریں ہو سکتا ہے آپ کو کسی آتھر کی کتاب خاص چاہیے ہو یا کسی خاص سبجیکٹ پہ کتاب چاہیے ہو میری بات سمجھ رہے ہیں یا کسی خاص آپ کو پبلشنگ کمپنی کی کتاب چاہیے ہو یا ان دونوں تینوں چیزوں کی کمبینیشن کی بیس پہ کتاب چاہیے ہو تو آپ ایک سرے سے کتابیں چیک کرنا شروع ہوں اور آخری سرے تک پہنچ جائیں اگر کتاب لائبریری میں موجود ہے تو وہ اور شیلفس میں لگی ہوئی ہے تو وہ کتاب آپ کو مل جائے گی اس سارے پروسیجر کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہے اگر این کتابیں ہیں لائبریری میں تو آپ کو آرڈر این ٹائم لگے گا یعنی کہ یہ لینئر سرچ ہے آن این ایوریج اگر اس کی آپ کمپلیکسٹی فنکشن دیکھیں تو on an average n by two آپ کو چیکس کرنے پڑیں گے آن این ایوریج مطلب ہے کہ جو ٹائم کمپلیکسٹی ہے وہ لینئر ہی ہے لینئر ٹائم کمپلیکسٹی بری نہیں ہے آپ نے پڑھا ہے الگریدم کے اندر بھی الگریدم کے کورس میں لیکن when the volume of data is very large تب جو لینئر ٹائم کمپلیکسٹی وہ ڈیزائربل نہیں ہے اس لیے کہ بہت ٹائم لیتا ہے مثال کے طور پہ اگر ہم ہزاروں سے ایک لائبریری میں چالیس ہزار کتابیں ہیں چالیس ہزار اگر آپ کو ایک کتاب تلاش کرنے میں دیکھ کے کھول کے پڑھ کے چیک کرنے میں پندرہ سیکنڈ لگیں تو چالیس ہزار کتابوں کے لیے آپ کو کتنا ٹائم لگے گا کتنے منٹس لگیں گے آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں تو اس کا حل کیا ہوتا ہے ہر اچھی لائبریری میں ایک کارڈ کیٹلاگ رکھی جاتی ہے اب وہ کمپیوٹر سسٹم سے ریپلیس ہو چکے ہیں آپ جاتے ہیں ایک باکس ہوتا ہے اس میں درازیں ہوتی ہیں اور اس میں کارڈز لگے ہوتے ہیں ان کارڈز کے اندر کتابوں کی ہر کتاب کے لیے ایک کارڈ ہوتا ہے اور وہ کارڈ یا تو سارٹیڈ ہوتے ہیں آتھر کے ریفرنس سے سیکوینسنگ ہوتی ہے یا ٹاپک کے ریفرنس سے ہوتی ہے یا کسی اور ریفرنس سے ہوتی ہے اب بجائے یہ کہ آپ لائبریری میں جائیں اور کتابیں تلاش کرنا شروع کر دیں آپ کارڈ کیٹلاگ میں جاتے ہیں وہاں سے تلاش کرتے ہیں آتھر کے ریفرنس سے تو سے فار ایگزامپل کسی آتھر کا نام اے سے اسٹارٹ ہوتا ہے تو آپ اے والے باکس میں سے کارڈ نکال کے دیکھ لیں گے وہ جو کارڈ کیٹلاگ میں جو ایک کارڈ لگا ہوا ہے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ کون سے بک شیلف میں اس کے کون سی رو میں آپ کی کتاب پڑی ہوئی ہے آپ یہ انفارمیشن ایک کاغذ پہ لکھ کے وہاں جائیں گے وہاں سے کتاب نکال لیں گے اس میں آپ کو بہت کم ٹائم لگے گا اس میں آپ کو آرڈر اینڈ ٹائم نہیں لگے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جتنے کارڈ تھے وہ تو آرڈر اینڈ تھے لیکن آپ کو کارڈ چیک کرنے میں بہت کم ٹائم لگے گا ایز کمپیئر ٹو لائبریری میں پھرنے میں کتابیں دیکھنے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کارڈ کیٹلاگس میں جو کارڈ ہیں کسی حساب سے ارینج ہیں سارٹیڈ ہیں اور سارٹیڈ چیز کو سرچ کرنا بہت آسان ہوتا ہے ایگزیکٹلی exactly یہی مثال انڈیکسنگ کی ہے جب آپ لائبریری میں گئے تو آپ کو تھوڑا سا ایڈیشنل کام کرنا پڑا کہ آپ نے کارڈ کیٹلاگ میں کارڈ دیکھا اس کتاب کے لیے لیکن اس ایڈیشنل کام کا فائدہ یہ ہوا آپ کو کہ آپ کا بہت سارا کام بچ گیا آل دو آپ کو تھوڑا سا ایڈیشنل ڈیٹا مینٹین کرنا پڑا اس ڈیٹا کو مینٹین کرنے کے تھوڑا سا ایفرٹ بھی کرنا پڑا اس کے لیے ایک کارڈ کیٹلاگ بنا کے رکھنی بھی پڑی لیکن بہت سارا ٹائم بچ گیا اگزیکٹلی یہی مثال انڈیکسنگ کی ہے انڈیکسنگ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ٹیبل کو سرچ بڑا ایفیشینٹلی اور تیز کر سکتے ہیں اور یہ جو ڈیٹا ہے انڈیکس کے اندر یہ ڈیٹا جیسے کہ کارڈ کیٹلاگ میں جو ڈیٹا ہے وہ کتاب کے بارے میں نہیں ہے کہ اس میں کیا چیزیں ہیں کیا ڈائیگرامز ہیں وغیرہ وغیرہ وہ ایک پوائنٹر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے اس جگہ تک جانے کے لیے جہاں کتاب پڑھی ہے ایگزیکٹلی exactly انڈیکس اسی طرح کام کرتی ہے یہی انڈیکسنگ کا کانسیپٹ ہے کہ یہ جو آپ کی انوائرمنٹ ہے اس کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اس ریکڈ تک جا سکیں وچ از دا ڈیزائریبل ریکڈ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں آئیے میرے ساتھ انڈیکسنگ کا گول کیا ہے انڈیکسنگ کا گول یہ ہے کہ آپ کم سے کم بلاگس کو دیکھیں تاکہ آپ کو میچنگ ریکارڈز مل جائیں اب یہ بلاگس کا کیا مطلب ہے یہ ہم ایک آپ نے یاد ہوگا آپریٹنگ سسٹم میں پڑھا ہوگا آپ نے پیج بیسڈ فائل سسٹم یا فریم بیسڈ فائل سسٹم ہم اس کے ریفرنس سے بلاگس کی بات کر رہے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی یہ گول ہے انڈیکسنگ کا کہ آپ کے ٹیبل میں اگر آرڈر این بلاکس ہیں یا این بلاکس ہیں تو جو ڈیزائربل ریکارڈ جس بلاک کے اندر ہے اس بلاک تک پہنچنے کے لیے آپ کو آرڈر این ایفرٹ نہ کرنا پڑے اس سے خاصے کم ایفرٹ میں بات بنے سمجھیں آپ اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیکس کا کانسیپٹ کیا ہے اور انڈیکس اس کے فائدہ کیا ہوتا ہے تو انڈیکس سے کچھ کنونشنل طریقے ہیں جو چلے آ رہے ہیں with reference to online transaction processing systems تو آج کا لیکچر جو ہے یہ جو موجودہ لیکچر ہے یہ ان کنونشنل طریقوں کے بارے میں ہے وہ کنونشنل طریقے بتانے کی ضرورت کیا ہے وہ ضرورت اس لیے ہے کہ اگر میں آپ کو ڈائریکٹلی وہ انڈیکسنگ ٹیکنیکس بتاؤں جو کہ ڈیسیجن سپورٹ انوائرمنٹ میں استعمال کی جاتی ہیں جیسے کہ بٹ میپ انڈیکسنگ ٹھیک ہے جی جیسے کوئی اور انڈیکسنگ ٹیکنیک تو آپ اپریشیٹ نہیں کر پائیں گے کہ جو ڈی ایس ایس انوائرمنٹ کی انڈیکسنگ ٹیکنیکس ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو کتنا زیادہ وقت لگ رہا ہوتا تو جو ٹریڈیشنل یا جو کنونشنل طریقے ہیں انڈیکسنگ کے جو کہ زیادہ تر ٹرانزیکشن پروسیسنگ انوائرمنٹ کے لیے بنائے گئے ہیں وہ کون سے ہیں ایک کو کہتے ہیں ڈینس انڈیکس ایک کو کہتے ہیں اسپارس انڈیکس ایک کو کہتے ہیں ملٹی لیول انڈیکس یعنی کہ بی ٹری انڈیکسنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی طریقے اور ٹیکنیکس ہیں تو ان میں چلتے ہیں آگے اور میں آپ کو ایکسپلین کرتا چلا جاتا ہوں جی ساتھی ہو تو ہم بات کرتے ہیں ڈینس انڈیکس کے بارے میں which is a conventional indexing technique اس میں کیا ہوتا ہے اس میں اس طرح سے ہے کہ جو آپ کی ڈیٹا فائل ہے اس کو بلاکس کی صورت میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے اور ایک انڈیکس ٹیبل بنایا گیا ہے اور ہر بلاک جو ڈیٹا فائل میں موجود ہے اس کے لیے ایک اینٹری رکھ دی گئی ہے انڈیکس کے اندر یعنی کہ انڈیکس ایک فزیکل اینٹی ہے اس کو اگر آپ مزید سمجھنا چاہیں بلکہ آپ یقیناً چاہیں گے تو میں آپ کے لیے ایک ڈائیگرام بنا کے لایا ہوں ایک نظر اسکرین پہ ڈالیں ڈائیگرام آپ کے سامنے آ چکا ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں یہاں پہ جو انڈیکس ہے وہ بھی بلاکس کی صورت میں دکھائی گئی ہے اور یہ ڈینس انڈیکس ہے آپ دیکھیں کہ انڈیکس کے ایک بلاک میں چار انٹریز ہیں اور ہر انٹری جو انڈیکس کے بلاک میں ہے وہ پوائنٹ کر رہی ہے ڈیٹا فائل کے سب بلاک کو بھی مثال کے طور پہ جو انٹری ٹین ہے انڈیکس کی ڈینس انڈیکس کی وہ ڈائریکٹلی پوائنٹ کر رہی ہے ڈیٹا فائل کے ٹین بلاک کو twenty in the index pointing to 20 in the data file یہ بات آپ کو سمجھ آئی اس کو ڈینس کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ there is a one to one correspondence between the index file and the data file تو یہ تو ساتھی ہوئی بات ڈینس انڈیکس کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے فائدے اور نقصان کیا ہیں تو میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں اس کے بارے میں کہ کیا فائدے ہیں سلائڈ بھی اسی بانے چینج کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے انڈیکسنگ کنونشنل ٹیکنیکس کے بارے میں اور میں نے آپ کو بتایا تھا ڈینس انڈیکس کے بارے میں ڈینس انڈیکس کا میں نے کانسیپٹ دے دیا آپ کو آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا اب آگے چلتے ہیں میں آپ کو اس کے بارے میں مزید بتاتا ہوں ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز اس کے کیا ہیں اس کا فائدہ کیا ہے ڈینس انڈیکس کا ایک بڑا واضح فائدہ ہے وہ یہ ہے اٹس ویری ایفیشینٹ اس لیے کہ جو بھی آپ کے ڈیٹا فائل کے بلاکس ہیں ان کی انٹری انڈیکس میں موجود ہے تو جو بھی بلاک چاہیے ڈیٹا فائل کا وہ آپ نے اس کو دیکھا ڈینس انڈیکس کو دیکھا اور وہاں سیدھے پہنچ جائیں گے ڈیٹا فائل کے اندر جیسے کہ کارڈ کیٹلاگ کی مثال بھی کچھ دی جا سکتی ہے یہاں پہ اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں آپ کو سمجھ آئی بات اس کا ڈس ایڈوانٹیج بہت واضح ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ انڈیکس ڈینس ہے اور جب ہم ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ملینز آف ریکڈز ہیں جو بلین بھی ہو سکتے ہیں آف کورس ایک بلاک میں بہت سارے ریکڈز ہوتے ہیں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بلاکس بھی تو ہزاروں تو نہیں بلکہ لاکھوں میں یا پارٹ آف ملینز بن سکتے ہیں تو جب اتنے سارے بلاکس کے لیے انڈیکس مینٹین کی جائے گی تو وہ انڈیکس ایک فزیکل اینٹی ہے وہ بھی تو جگہ لے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انڈیکس اٹ سیلف بہت بڑی ہو جائے گی اور ورس کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیکس اتنی بڑی ہو جائے کہ وہ مین میموری میں بھی نہ آ سکے اور جب انڈیکس مین میموری میں نہیں آئے گی تو پھر پیج فالٹ ہوگا اور پرفارمنس ڈی گریڈ ہو جائے گی تو یہ پتہ چلا آپ کو کہ ایک بیلنس ٹرائی کرنا ہے کہ آپ کی ڈینس انڈیکس کتنی بڑی ہوگی تو پرفارمنس ملتی رہے گی جب زیادہ بڑی ہوگی تو پھر پرفارمنس گھٹ جائے گی آپ بات سمجھیں اب اگلی کنونشنل انڈیکسنگ ٹیکنیک کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کو کہ کہا جاتا ہے اسپارس انڈیکس اسپارس انڈیکس کا کانسیپٹ کیا ہے اسپارس انڈیکس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو ڈیٹا فائل ہے اس کا ہر جو بلاک ہے وہ that is not being pointed by the index file کچھ چیز ایسی ہیں ڈیٹا فائل میں جو کہ پوائنٹ ہوں گی انڈیکس فائل سے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ نہیں سمجھے چلے آپ اسکرین کو دیکھیں جو ڈائگرام اسکرین پہ بنا ہے اس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی مثال کے طور پہ جب آپ اسپارس انڈیکس کے بلاک کو دیکھیں تو اس میں جو ڈیٹا فائل کیا بلاک کی اینٹری ٹوینٹی ہے اس کے لیے کوئی پوائنٹر نہیں ہے ٹین کا پوائنٹر موجود ہے لیکن ٹوینٹی کے لیے پوائنٹر نہیں ہے اسی طرح اگر آپ غور سے دیکھیں تو اور بھی ایسی انٹریز ہیں ڈیٹا فائل کی جس کے لیے انڈیکس میں پوائنٹر موجود نہیں ہے اس کا پرفارمنس پہ کیا افیکٹ پڑے گا اس کا فرق یہ ہے کہ اسپارس انڈیکس سے جب آپ ڈیٹا فائل کی طرف جائیں گے تو چونکہ ڈیٹا فائل کے ہر بلاک کی انٹری کے لیے پوائنٹر موجود نہیں ہے اس لیے آپ کو ڈیٹا فائل کو سرچ کرنا پڑے گا ڈیٹا فائل کے جو بلاک ہے اس کو پورا سرچ کرنا پڑے گا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو سب بلاک ہے ڈیٹا فائل میں ٹوینٹی نمبر اس پہ آپ ڈائریکٹلی نہیں پہنچ سکتے آپ پہلے ٹین پہ جائیں گے پھر ٹوینٹی پہ جائیں گے ٹھیک ہے جی اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورسٹ کیس میں آپ کو جو ڈیٹا فائل کا بلاک ہے وہ سارا سرچ کرنا پڑ سکتا ہے پرفارمنس گھٹ جائے گی یہ ایک آبیس ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے اس کا اب ذرا زیادہ فارملی اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں بات کرتے ہیں اسپارس انڈیکس کے ایک تو واضح اس کا ایڈوانٹیج ہے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ چونکہ آپ کے انڈیکس کے number of index blocks block کا سائز نہیں کم کر رہے نمبر آف بلاکس کم کر رہے ہیں نمبر آف بلاکس کیسے کم ہو رہے ہیں کہ ہر جو ڈیٹا فائل میں بلاک ہے اس کے لیے پوائنٹر موجود نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ نمبر آف انڈیکس بلاکس کم ہو جائیں گے اسپارس انڈیکس میں اور وہ جو ایشو آ گیا تھا کہ اسپیس کنزیوم زیادہ ہو رہی تھی انڈیکس بلاک سے وہ ایشو ختم ہو جائے گا اس کا ایک اور بھی مطلب ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ آپ for the given space in the main memory آپ زیادہ بڑی ڈیٹا فائل کو انڈیکس کر سکتے ہیں اس لیے کہ اسپارس انڈیکس استعمال کر رہے ہیں اور اس کا ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ ملٹی لیول انڈیکسنگ اسٹرکچر کو بھی سپورٹ کرتی ہے میں آپ کو آگے چل کے اس کی مثال دوں گا اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو سرچ کرنے کے لیے جو کی تلاش کرنی ہے آپ نے اس کے لیے آپ کو فرق ٹائم لگ سکتا ہے مطلب ہے کہ یہ ڈیٹرمنسٹک نہیں رہے گا کبھی آپ کا جواب جلدی آ جائے گا کبھی جواب دیر میں آئے گا یہ کیسے ہوگا میں مثال دیتا ہوں آپ کو ازیوم کریں کہ آپ کے جو انڈیکس میں انٹریز تھیں وہ ہر دس کے بعد تھیں یا ہر بیس کے بعد تھیں بات سمجھ رہے ہیں آپ جو آپ کو چیز تلاش تھی جس بلاک کی تلاش تھی سب بلاک کی اگر وہ شروع میں مل گیا ہو سکتا ہے دو کمپیرزن میں جواب مل گیا اگر وہ اینڈ میں تھا تو ہو سکتا ہے نو یا دس کمپیرزن کے بعد جواب ملا تو اس میں زیادہ ٹائم لگے گا یہ ڈیٹرمنسٹک چیز نہیں رہے گی آپ بات سمجھیں اب میں آپ کو اگلی ٹیکنیک کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ٹیکنیک اسپارس انڈیکس ہی کی ایک اور ماڈیفکیشن ہے وہ کس طرح سے ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اب اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو میں نے وہ ڈائگرام کی شکل میں آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں پھر تھوڑا میں آپ کو اس کو ایکسپلین بھی کروں گا تو ساتھیوں میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اسپارس ملٹی لیول انڈیکس کیسے کام کرتی ہے اگر آپ غور کریں تو جو ڈیٹا فائل کے بلاکس ہیں وہ آپ کے اسکرین کے رائٹ سائڈ پہ ہیں اور جو انڈیکسنگ کے بلاکس ہیں ان کے اب دو لیول بن چکے ہیں پہلے ایک سمپل اگزامپل دیکھتے ہیں کہ آپ کو ڈیٹا فائل میں بلاک ٹین کی تلاش تھی تو جو اسپارس انڈیکس ملٹی لیول کا ٹاپ موسٹ لیول ہے یعنی کہ سیکنڈ لیول ہے وہاں سے آپ بلاک ٹین کو تلاش کرتے آئے اور ڈائریکٹلی بلاک ٹین تک پہنچ گئے یہ تو ایک ڈائریکٹ سرچ تھی اس کے بعد آپ ایک ذرا ملٹی لیول سرچ کرتے ہیں فار ایگزامپل آپ کو بلاک فورٹی کی تلاش ہے فورٹی کے لیے آپ پھر سیکنڈ لیول پہ آئیں گے اور پھر ڈیٹا فائل کے بلاک میں جا کے سیکوینشلی سرچ کر کے فورٹی کو حاصل کر لیں گے باقی کے لیے بھی یہ مثال دی جا سکتی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے ایک لیول ایڈ کیا ہے اس لیول کو ایڈ کرنے سے ہم نے کیا اوور آل اسپیڈ کم کر لی ہے اس کا فائدہ بھی کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا میری بات سمجھیں آپ کیا ہم نے صرف ایک اور لیول ایڈ کر کے چیز کو کمپلیکس تو نہیں کر دیا ایسی بات نہیں ہے بات بڑی سمجھ کی ہے آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں جس وقت آپ کے پاس یہ ملٹی لیول نہیں تھا تو آپ کو ملٹیپل بلاکس انڈیکس کے پڑھنے پڑتے تھے ایک ہی لیول کے اندر اور اس کے بعد آپ اس بلاک تک پہنچتے تھے جو کہ آپ کو آگے پوائنٹ کر کے ڈیزائرڈ بلاک تک لے جاتا تھا اب چونکہ یہ ملٹی لیول ہو چکا ہے تو جو سیکنڈ لیول کے اوپر آپ کے بلاک ہے ٹھیک ہے جی اس میں جو انٹریز ہیں ان میں زیادہ ڈفرینس ہے پہلے ان میں ڈفرینس کم تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے کیس میں ہو سکتا ہے جس بلاک کی آپ کو تلاش تھی ڈیٹا فائل میں وہ آپ کو انڈیکس فائل کے چوتھے یا پانچویں بلاک میں جا کے چیز ملتی اب چونکہ انڈیکس فائل کے آپ کے بلاکس میں زیادہ اسپارسٹی آ گئی ہے اس لیے اوور آل نمبر آف جو بلاکس آپ کو دیکھنے پڑ رہے ہیں وہ کم ہو گئے ہیں آپ کو اس کی خوبصورتی سمجھ آئی یہ آپ نے دو چیزیں اس سے حاصل کر لی ہیں نہ صرف یہ اسپارس انڈیکس ہے کہ جس میں اسپیس کم استعمال ہو رہی ہے بلکہ یہ چیز تیز بھی ہے ہاں اس کے ڈس ایڈوانٹیج تو آبیس ہیں وہ یہ کہ ڈیٹا فائل میں آپ کو جا کے سیکوینشلی سرچ کرنی پڑ جاتی ہے آپ میری بات سمجھیں اب ہم اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں جو کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں ڈیٹیل آپ کو نوٹس میں یا ریفرنس بکس میں مل جائے گی امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی بی ٹری انڈیکسنگ یہ بی ٹری انڈیکسنگ کیا ہے آپ نے الگوریدم کے کورس میں یقیناً بی ٹریز پڑھے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر کے کورس میں بھی بی ٹری پڑھے ہوں گے تو بی ٹری انڈیکسنگ میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں اس کے بارے میں بی ٹری انڈیکسنگ میں آپ ایک ملٹی لیول اسٹرکچر کریٹ کرتے ہیں جو میں نے آپ کو اسپارس ملٹی لیول انڈیکس دکھائی تھی بی ٹری اس کی ایک جرنلائزیشن ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ نے بی ایس ٹی بھی پڑھے ہوں گے یعنی کہ بائنری سرچ ٹریز جس میں آپ ایک کنونشن بنا لیتے ہیں کہ جس نوڈ کو دیکھ رہے ہیں جو کی اس سے بڑی ہے وہ ساری اس کی رائٹ سائڈ پہ ہیں یا جو اس سے چھوٹی ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ ہیں ٹھیک ہے جی اور لیکن جو ہر نوڈ ہوتی ہے اس سے برانچنگ فیکٹر صرف ٹو کا ہوتا ہے اس میں کچھ مسائل بھی ہیں بائنری سرچ ٹری کے اندر کہ اگر آپ پراپرلی اس کو بیلنس نہ کریں تو binary search tree can transform into a chain اور جب وہ چین کی شکل اختیار کر لیتا ہے یعنی کہ اس کی لینتھ یا اس کی ہائٹ جو ٹری کی ہے وہ آرڈر این ہو جاتی ہے تو جس چیز کو بھی آپ نے تلاش کرنا ہے وہ پوری چین میں چلنا پڑے گا یعنی کہ بی ایس ٹی کو آپ انڈیکسنگ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے جب ہم بی ٹری کی بات کرتے ہیں B tree is a balance tree یہ ہر وقت بیلنسڈ ہوتا ہے ہر لیف کا فاصلہ روٹ سے برابر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا it is very very deterministic آپ کو جس آئی ڈی کی یا جس بلاک کی تلاش ہے وہ آپ کو برابر ٹائم میں مل جائے گا یہ بی ٹری ہے بی ٹری کی جو پاپولر فارم آج کل استعمال ہوتی ہے اس کو بی پلس ٹری بھی کہا جاتا ہے آج کل کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی جنیرک اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں دی بعض ڈیٹا بیس سسٹمز میں یہ پریویلنٹ ہوگی بعض میں شاید یہ پریویلنٹ نہ ہو ٹھیک ہے جی تو بی ٹری اسٹرکچر پہ آپ کس طرح کی کیوریز کو چلا سکتے ہیں وہ کیوریز کون سی ہیں مثال کے طور پہ آپ نے ایگزیکٹ میچ کرنا ہے کوئی آپ کو کی چاہیے اس کی کے کورسپونڈنگ ریکارڈ چاہیے تو بی ٹری اسٹرکچر کو آپ ٹریورس کریں گے اوپر سے لے کے نیچے تک آئیں گے لیف پہ جا کے اس کو ریٹریو کر لیں گے یہ تو ایک مثال ہوگی دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ آپ نے رینج بیس سرچ کرنی ہے اگر آپ کو تھوڑا یاد ہو بی ٹری کے بارے میں میں آگے ایک ایگزامپل دے کے اس کو کلیریفائی بھی کروں گا اس کی لمیٹیشن بھی بتاؤں گا تو بی ٹری کی نوڈ کے اندر کیز کو ارینج کیا جاتا ہے تو اگر آپ نے کوئی رینج بیس سرچ کرنی ہے تو بی ٹری کے روٹ سے سٹارٹ ہوں گے اور آپ ان کیز تک پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ کا ڈیزائربل آنسر پڑا ہوا ہے تو یہ وہ کیوریز ہیں جہاں پہ بی ٹری اچھی طریقے سے کام کرتی ہے یا کام کرتا ہے میں اب آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاتا ہوں میرے خیال میں اگزامپل سے بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی تو ہم امپلائی ٹیبل کی بات کر رہے ہیں امپلائی ٹیبل میں employee number two five zero اس کے کارسپونڈنگ آپ نے ریکارڈ کو ریٹریو کرنا ہے تو یاد رکھیں بی ٹری میں جب بھی سرچ سٹارٹ کی جاتی ہے تو جو روٹ نوڈ ہوتی ہے بی ٹری کی اس کو عام طور پہ میمری میں ہی رکھا جاتا ہے تو جو مین میموری میں روٹ نوڈ تھی بی ٹری کی اس کو دیکھا آپ نے اور اس میں کانٹینٹس کو دیکھا اس نوڈ کی کی کون سی ہے اس کے اندر کی کون سی پڑی ہوئی ہے وہاں پہ کی نمبر ٹو ہنڈریڈ تھی سے آپ کو پتا چلا کہ اب آپ نے کس ڈائریکشن میں بی ٹری میں ٹریورس کرنا ہے اس لیے کہ two fifty is obviously greater than two hundred آپ بی ٹری کے نیکسٹ لیول پہ آ گئے اور یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے اس میں ہر نوڈ کے اندر تین کیز پڑی ہوئی ہیں اس کے کورسپونڈنگ آپ برانچنگ فیکٹر کو بھی سمجھ سکتے ہیں تو آپ level by level B tree میں نیچے اترتے گئے اور آپ لیف پہ پہنچ گئے اور لیف نے اس ریڈ لسٹ کو پوائنٹ کر دیا یعنی کہ رو آئی ڈی کو پوائنٹ کر دیا جہاں پہ آپ کا ڈیزائر ڈیٹا پڑا ہوا تھا یہاں پہ ایک کنونشن جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ایک نوڈ ہے وہ ایک بلاک کے اندر پڑی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی روٹ نوڈ بی ٹری کی مین میموری میں پڑی ہوئی تھی تو آپ نے پہلے ایک لیول پہ پیج فالٹ کیا پھر دوسرے لیول پہ پیج فالٹ کیا اس کے بعد آپ ریڈ لسٹ تک پہنچے آپ کو بات سمجھ آ گئی اس طرح آپ نے ڈیٹا ریٹریو کر لیا بی ٹری میں سے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کو سمجھ بھی یقیناً آ جائے گا کہ بی ٹری کو جب آپ ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ میں استعمال کریں تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھاتا ہوں اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ بی ٹری کی لمیٹیشنس کیا ہیں کون سی لمیٹیشنز ہیں تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا بتاتا ہوں ذرا بی ٹری کی پہلی لمیٹیشن تو یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹیبل بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اور اس میں نمبر آف یونیک ویلیوز بہت تھوڑی ہیں تو B tree is not a good choice good choice کیسے نہیں ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں why it is not a good choice غور کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں ہوتا کیا ہے جب آپ کا ٹیبل بڑا ہوگا اور جب ٹری کا سائز بڑا ہوگا تو لیول بھی تو زیادہ ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لیول پہ جو آپ کے پاس نوڈ ہے وہ ایک بلاک کے برابر ہے بلاک کے برابر ہے اور جب آپ کے پاس زیادہ ریکڈز ہیں زیادہ کیز ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس نوڈز بھی زیادہ ہیں اب چونکہ آپ ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں اور ریکڈس تو ہوتے ہی بہت زیادہ ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ روٹ سے سٹارٹ ہوئے اور جگہ آپ لیف تک پہنچے تو آپ نے بہت ساری پیج فالٹس کر لی اور آپ کو میں یہ بتا چکا ہوں کہ ایک پیج فالٹ پہ جتنا ٹائم لگتا ہے یہ کوئی ایک لاکھ گنا زیادہ ہے as compare to main memory access time اب کیا ہوگا کہ چونکہ آپ کے پاس ریکارڈز بہت زیادہ تھے اور جو نمبر آف یونیک کیز تھیں وہ بھی بہت تھوڑی تھیں اس لیے اتنا لمبا ایفرٹ کر کے آپ نے چند کیز ہی ریٹریو کی دیٹس اٹ مطلب اتنا زیادہ ایفرٹ کیا اتنی پیج فالٹس کی اس کے بعد کیز کتنی ریٹریو کی چند کیز ریٹریو کی تو یہ ایک پرابلم ہے بی ٹری کے اندر اس کی ایک لمیٹیشن ہے میں آپ کو اس کی اور بھی لمیٹیشنز بتاتا ہوں لمیٹیشن اس کی کیا کیا ہیں اس کو عام طور پہ ٹیکسٹ انوائرمنٹ میں استعمال کیا جاتا ہے اب ٹیکسٹ انوائرمنٹ میں اگر آپ نے ایک چیز کی سپیلنگ غلط کر دی سپیلنگ غلط کر تھوڑی سی بھی سپیلنگ غلط کر دی تو آپ کے پاس دو جواب آ سکتے ہیں ایک یہ کہ جس ریکڈ کی آپ کو تلاش تھی وہ آپ کو نہیں ملے گا یا غلط جواب مل جائے گا یہ تو کبھی نہیں ہونا چاہیے میں نے آپ کو شروع سے کہا تھا کہ انڈیکسنگ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جواب ٹھیک ہونا چاہیے اس کے علاوہ عام طور پہ جو بی ٹری انڈیکسنگ کی جاتی ہے دیٹ از کیس سینسٹیو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے اسپیلنگ ٹھیک بھی رکھ دی لیکن کیپٹل میں اسپیلنگ لکھ دی اور ایکچوئل چیز اسمال کیس میں تھی یا اس کے کنورس تھا تو آپ کو چیز نہیں ملے گی بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ ایک اور پرابلم یا لمیٹیشن ہوئی یا ایشو ہو گیا بی ٹری کا ایک اور اس میں پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ اگر اسپیسیز کم یا زیادہ ہو گئیں تب بھی میچ نہیں ہو پائے گا اب میں آپ کو ایک بڑی سیریس لمیٹیشن اور پرابلم بتاتا ہوں بی ٹری انڈیکسنگ کی جو کہ اس کی ہائٹ سے بھی زیادہ سیریس پرابلم ہے وہ پرابلم کیا ہے وہ پرابلم یہ ہے بی ٹری میں انسرٹ کرنا چونکہ بی ٹری میں ایک لمٹ ہوتی ہے ایک نوڈ میں کتنی کیز جا سکتی ہیں اس لیے اس لمٹ کو کبھی کراس نہیں کرنا اب جب آپ نے انسرشن سٹارٹ کی بی ٹری کے اندر تو کیا ہوگا میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کیا ہوگا جی ساتھیوں تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بی ٹری کی انسرشن کے ریفرنس سے کیا لمیٹیشن ہے جب آپ ایک کی انسرٹ کریں گے انڈیکس کریں گے آپ نے ویئر ہاؤس کو لوڈ کیا ریفریش کیا تو نوڈ بریک کرنی پڑے گی اس لیے کہ اس میں already maximum number of keys موجود تھیں جب نوٹ بریک ہوگی تو اس میں جو درمیان کی کی تھی نوٹ کے اندر جو کی تھی وہ پیرنٹ کے اندر چلی جائے گی اور پھر کیا ہوگا اگر پیرنٹ بھی فل ہے تو پیرنٹ بھی بریک ہو جائے گا اور یہ جو بریک کرتے کرتے آپ روٹ تک پہنچ جائیں گے اور جب روٹ بریک ہوگا تو ٹری کی ہائٹ میں اضافہ ہو جائے گا اس کو ریزالو کرنے کے مختلف طریقے بھی ہوتے ہیں the point to be noted جب ہم ویئر ہاؤس انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ٹری بہت بڑا ہے اگر O L T P environment میں ٹری کو بریک کرنا پڑتا نوٹس کو اسپلٹ کرنا پڑتا لیول ایڈ کرنے پڑتے تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی لیکن یہاں بہت ٹائم لگے گا اس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے انڈیکس کو آپ کو میری بات سمجھ آئی یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دوں جو کہ کریکٹر مس میچ سے آ جاتی ہے مثال یہ ہے کہ ہم نے ایک سرچ کرنا ہے نام کے اوپر آل دو یہ ایک ڈی ایس ایس ٹائپ کی کیوری نہیں ہے لیکن O L T P environment میں بھی یہ کیوری اچھا جواب نہیں دیتی یہ ایک لمیٹیشن ہے بی ٹری انڈیکسنگ کی تو جس نام پہ سرچ کرنا ہے وہ نام ہے محمد احمد اور اگر آپ اسکرین پہ نظر ڈالیں تو میں نے ایک ٹیبل کی شکل میں آپ کو دکھایا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکچوئل سیٹ اپ میں بہت بڑا ٹیبل ہو تو آپ کے پاس ایسے نام موجود ہوں گے جو کہ اسی سرچ پہ میچ کرتے ہیں لیکن تھوڑی بہت ان میں ویریشن ہے اس کے باوجود وہ آپ تلاش نہیں کر پائیں گے یہ لمیٹیشن ہے بی ٹری انڈیکسنگ کی آگے چلتے ہیں آپ نے ہیشنگ تو پڑھی ہے ہیشنگ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک کی کی بیس پہ ہیش کر کے چیزوں کو رکھ دیتے ہیں ان کے بعد اس کو سرچ کر لیتے ہیں ایگزیکٹلی exactly یہی چیز انڈیکسنگ میں بھی استعمال ہوتی ہے لیکن جو دو طرح کی ہیش بیس انڈیکسنگ ہوتی ہیں ایک جو کہ ایکسٹرنل میموری کو استعمال نہیں کرتی ایک جو ایکسٹرنل میموری کو استعمال کرتی ہے تو جو ٹیکنیک ایکسٹرنل میموری کو استعمال کرتی ہے ہیش بیسڈ وہ ٹری بیس سرچ سے بہت بہتر نہیں ہے بہتر تو ہے بہت بہتر نہیں ہے بہت بہتر اس لیے نہیں ہے کہ ٹری بیس سرچ میں آپ ٹری کا ایک حصہ بھی میموری میں لے کے آ جاتے ہیں یہ ایک بریف سا کمپیریزن تھا امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی میں کچھ اور بتاتا ہوں آپ کو ہیش بیس انڈیکسنگ کا کانسیپٹ کیا ہے اس کا یہ چلتی کیسے ہے بی ٹری انڈیکسنگ میں تو آپ نے ایک اسٹرکچر بنایا ایک ٹری بنایا اور نوڈ کے اندر آپ نے کیز کو سارٹ کر کے رکھا ہیش بیس انڈیکسنگ میں ایسا نہیں ہوتا ہیش بیس انڈیکسنگ میں آپ ایک ٹیبل مینٹین کرتے ہیں اور اس میں سیٹ آف پوائنٹرز بھی ہوتے ہیں جس چیز کو آپ نے انڈیکس کرنا ہوتا ہے اس کو اس ٹیبل پہ ہیش کیا جاتا ہے ہیشنگ کے مختلف طریقے بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کولیجن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور وہ ڈبل ہیشنگ کرنی ہے سنگل ہیشنگ کرنی ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک لیولز میں نہیں چلنا پڑتا جو کہ آپ کو بی ٹری میں کرنا پڑا تھا کانسٹنٹ ٹائم میں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کو چیز کی تلاش تھی اس میں ایک جو فرق پڑا پرفارمنس کے ریفرنس سے with reference to B tree وہ فرق یہ پڑا کہ اگر آپ کی بیس سرچ کر رہے ہیں تو بی ٹری میں میں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کی بیس سرچ کے لیے تو آپ کو روٹ سے نیچے تک آنا پڑا تھا اور بہت زیادہ پیج فالٹس کرنی پڑی تھی اس میں ایسا نہیں ہوگا یا اگر پیج فالٹ کرنی بھی پڑی تو بہت کم ہوں گی ان کیس کہ آپ کو ایکسٹرنل میموری استعمال کرنی پڑتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے ہیش بیس سرچ کا as compared to the tree base search آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی اب میں آپ کو اگلے پوائنٹ پہ لے کے چلتا ہوں ہیشنگ میں ایک کانسیپٹ ہے پرائمری انڈیکس کا پرائمری انڈیکس کا کیا مطلب ہے پرائمری انڈیکس کا مطلب یہ ہے یہ پرائمری کی کی بات نہیں ہو رہی میں آپ کو اس کا شاید فرق بھی بتانے بتا سکوں پرووائڈیڈ کہ ہمارے پاس ٹائم ہوا پرائمری انڈیکس میں آپ نے ہیش کر کے ایک ٹیبل میں چلے گئے اور اس ٹیبل میں ایک پوائنٹر تھا آپ کے ڈیٹا فائل کے بلاک کی جانب اور وہ آپ کو آگے لے گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کارڈ کیٹلاگ کی مثال لیں تو آپ نے کارڈ کیٹلاگ میں یہ نہیں جانا کہ آپ نے کون سی کارڈ کیٹلاگ کی دراز کھولیں گے اس کے اندر جائیں گے یہ ایک میکنزم ہے جو آپ کو ایگزیکٹلی exactly اس کارڈ تک لے جائے گا جس میں کہ اس کتاب کا ایڈریس پڑا ہوا ہے یعنی کہ شیلف اور اس کی رو جہاں کتاب پڑھی ہے یہ ہے پرائمری انڈیکس بات سمجھے آپ اسی کے ساتھ ایک اور انڈیکسنگ ٹیکنیک بھی چلتی ہے جس کو کہ سیکنڈری انڈیکس کہتے ہیں سیکنڈری انڈیکس میں کیا ہوتا ہے سیکنڈری انڈیکس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پوائنٹ کیا اس کارڈ کیٹلاگ کو جس نے پوائنٹر دیا آپ کو ڈیٹا فائل کے ریکارڈ تک بلکہ اس میں جو پوائنٹر ہوتا ہے وہ بھی ایک سیٹ آف پوائنٹرس کی طرف جاتا ہے اور وہ پھر پوائنٹ کرتے ہیں آگے جا کے اس ریکارڈ کو جس کی آپ کو تلاش ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مثال کے طور پہ آپ نے پرائمری انڈیکس کی بیس پہ کچھ سرچ کرنی ہے یہ آگے چل کے بات مزید واضح بھی ہو سکتی ہے ٹائم کی صورت میں جب آپ نے سرچ کی اور اس کی کو استعمال کیا اس کالم کو استعمال کیا ہیشنگ کے لیے جس پہ کہ جوائن ہونا تھا تو پتہ یہ چلا آپ کو کہ کچھ ایسے کیوریز آ رہی ہیں جس میں کہ ایک اسپیسیفک ایسا کالم بار بار استعمال ہو رہا ہے جس کے اوپر کہ آپ نے پرائمری انڈیکس نہیں بنائی ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو انڈیکس کے اوپر ایک اور انڈیکس بنانی پڑے گی تاکہ فاسٹ ریٹریول ہو جائے آپ میری بات سمجھیں یہ سیکنڈری انڈیکس کی مثال ہے آگے چلتے ہیں hash versus B tree indexing ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کچھ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے بتایا تھا کہ ان میں کیا کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق ہے لیکن کیوری کی بیسس پہ آپ بات بہت کلیئرلی بتائی جا سکتی ہے اگر تو میں نے ایسی کیوری چلانی ہے جس میں کہ ایگزیکٹ میچ کرنا ہے that is perfect for hash base index اگر میں نے ایسی کیوری چلانی ہے جس میں کہ رینج کی بیس پہ جواب نکالنا ہے اس کے لیے بی ٹری انڈیکس بہت اچھی ہے اس لیے کہ بی ٹری کے ہر نوڈ کے اندر جو کیز ہوتی ہیں وہ رینج کی بیس پہ سارٹیڈ رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس لیے ایکسیس بڑا فاسٹ ہو جائے گا تو یہ تو ان دونوں ٹیکنیکس کا فرق ہو گیا امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا آگے چلتے ہیں ہاں جی تو جیسے میں نے آپ کو پہلے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ پرائمری کی اور پرائمری انڈیکس ایک چیز نہیں ہے ان میں بڑا فرق ہے اس میں فرق کیا ہے میں آپ کو ایک ٹیبل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو ذرا اسکرین کو دیکھیے گا اسکرین کے اوپر ایک ٹیبل ہے جس میں اسٹوڈنٹس کے بارے میں انفارمیشن دکھائی جا رہی ہے اس میں تین کالم ہے ایک نیم کا کالم ہے ایک اسٹوڈنٹ آئی ڈی کا کالم ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ کا کالم ہے آئی ڈی کا کالم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہے and student I D always has to be unique کیوں اس لیے کہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی ہر اسٹوڈنٹ کو یونیک آئی ڈی تو دینا ہے آپ نے اگر نہیں دیں گے تو اس کو ٹریک کیسے کریں گے اس کے بعد جو دوسرا کالم ہے یعنی کہ اس کے اگلا کالم اس کے ریفرنس جو دوسرا کالم ہے جو کہ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہے اب یہ ہو سکتا ہے وچ از کوائٹ پاسبل کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ہے دوسرا اسٹوڈنٹ بھی اسی ڈپارٹمنٹ میں ہے اور مختلف اسٹوڈنٹس مختلف ڈپارٹمنٹ میں ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈپارٹمنٹ کا کالم ہے اس کی جو انٹریز ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ یونیک ہوں اور یونیک ان کو ہونا بھی نہیں چاہیے تو جو اسٹوڈنٹ آئی ڈی کا کالم ہے وہ ایز پرائمری کی استعمال کیا جا سکتا ہے اور جو ڈپارٹمنٹ آئی ڈی کا کالم ہے یا جو اس میں کوڈز لگی ہیں وہ ایز اے پرائمری انڈیکس استعمال ہوگا یاد رکھیں ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ میں پرائمری کی کے اوپر کیوریز بہت کم ہوتی ہیں اس لیے میں نے ان کو کنونشنل انڈیکسنگ ٹیکنیکس کہا تھا ڈسیزن سپورٹ انوائرمنٹ میں پرائمری انڈیکس پہ کیوریز ہوتی ہیں پرائمری کی پہ کیوریز نہیں ہوتی ہیں تو یقیناً آپ کو فرق سمجھ آ گیا ہوگا پرائمری کی اور پرائمری انڈیکس کے اندر میں اس کو اور ذرا واضح کرتا چلوں سوال یہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے کہ پرائمری کی اور پرائمری انڈیکس کا تو آپ کو فرق سمجھ آ گیا لیکن کرائٹیریا کیا ہے کس کالم کو پرائمری انڈیکس بنانا ہے اور کس کالم کو پرائمری کی بنانا ہے آپ میری بات سمجھے بلکہ اس سے بھی مشکل ایک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے کالمس کو پرائمری انڈیکس بنانا ہے تو کن کالمس کو آپ نے پرائمری انڈیکس بنانا ہے میری بات سمجھے میں اور اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں جی اس کی مزید ڈیٹیل کیا ہے جب آپ نے جوائن آپریشن کرنا ہے ٹھیک ہے جی جوائن آپریشن کرنا ہے اور ہیش بیس پارٹیشننگ کرنی ہے ہیش کی بیس پہ جو پارٹیشننگ کافی ڈیٹیل میں ہم کر چکے ہیں تب آپ اس کالم کی بیس پہ پارٹیشن کریں گے اس کالم کو آپ پرائمری انڈیکس بنائیں گے جس پہ جوائن آپریشن چل رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ بڑا آبیس ہے کہ جن ٹیبلز کو آپ نے جوائن کرنا ہے اور جو میچنگ آپ کی روز تھیں دونوں ٹیبلز کی وہ انہی پارٹیشنز پہ پڑی ہوں گی جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا یہ ایک بڑا فائدہ ہو گیا اس کا فائدے اور بھی ہیں ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جو آپ کی پرائمری انڈیکس ہے وہ یونیک بھی ہو سکتی ہے اور وہ نان یونیک بھی ہو سکتی ہے فرق سمجھیں آپ یونیک بھی ہو سکتی ہے نان یونیک بھی ہو سکتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ انوائرمنٹ کیا ہے جب آپ کی پرائمری انڈیکس نان یونیک ہے نان یونیک ہے تو اس میں ایک نقصان ہو سکتا ہے نقصان اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ آپ کی پرائمری انڈیکس نان یونیک ہے اس لیے جو روز اس کو کورسپونڈ کرتی ہیں وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں اور وہ روز اتنی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کہ دیٹ میں go beyond a block size یعنی کہ بلاک اوور فلو کر جائے اور جب بلاک اوور فلو کرے گا تو پھر پیج فالٹ ہو جائے گا آپ میری بات سمجھیں اس کا یہ مطلب ہوا کہ نان یونیک پرائمری انڈیکس کے کانٹیکسٹ میں اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو آپ کو پھر اس کو بھی مزید انڈیکس کرنا پڑے گا اس کو بھی مزید پارٹیشن کر کے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا ورنہ پرفارمنس خراب ہو جائے گی it would just defeat the purpose میرے خیال میں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی سمجھ آئی بات آپ کو گڈ ایک بات اور میں اس میں کہتا چلوں کہ ایک وقت میں ایک ہی پرائمری انڈیکس ہو سکتی ہے ملٹیپل نہیں ہو سکتی بات سمجھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے نا جی تو میں ختم کرنے سے پہلے آج کا لیکچر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں ایک ٹیبل پھر آپ کے سامنے ہے یہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے ریفرنس سے ہے اس پہ ایک مختصر نظر ڈال لیں اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کالر آئی ڈی ہے کالر نمبر ہے اور باقی چیزیں تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے کالم کو آپ نے پرائمری انڈیکس بنانا ہے اس کا کوئی سمپل جواب نہیں ہے چلیں میرے خیال میں میں یہاں پہ اس کو ختم کرتا ہوں آج کے لیکچر کو اس کے بارے میں آپ خود سوچیے گا آپس میں ڈسکس بھی کیجیے گا اور بات سمجھ نہ آئے تو ای میل کے تھرو ضرور پوچھیے گا اس کے ساتھ احسن عبداللہ آپ سے اجازت چاہتا ہے ٹل نیکسٹ لیکچر خدا حافظ